یا پھر آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان ہر چیز کی بادشاہت ان کے قبضے میں ہے پھر تو انہیں چاہیے کہ رسیاں تان کر اوپر چڑھ جائیں